دنیا میں کچھ برت لینا یعنی فائدہ اٹھانا ہے پھر انہیں ہماری طرف واپس آنا پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے بدلہ ان کے کفر کا